گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا ایسا ہو کہ تم ہدایت پاؤ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہو جو ہمیشہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور وہ نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں پھٹ گئے اور اختلاف کیا باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے اپنی پاک صاف بناؤ یا نہیں یارو خودی سے باطل سے میل دل کی ہٹاؤ ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے باز کیوں کر کرو ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یا یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں وہ اپنی پاک صاف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعن کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطور قدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور اگر آپ ہمارے یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعن کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے ہمارے اس پروگرام ریڈیو احمدیہ کا فارمیٹ کچھ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے آج نو بجے سے لے کے دس بجے تک آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں سماعت فرمائیں گے اور دس سے ساڑھے دس بجے کے درمیان یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں اور ساڑھے دس بجے سے لے کے ساڑھے گیارہ بجے تک بنگلہ زبان میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کل کا ہمارا سارا پروگرام جو چاروں گھنٹوں پہ مشتمل ہے وہ اردو زبان میں ہی پیش کیا جائے گا سامعین کرام جس طرح آپ کے علم میں ہیں کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پروگرام کے آغاز میں جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ پروگرام کے اختتام تک آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کر سکیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامعین اکرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامع اکرام اتوار کے دن یعنی کہ کل ہمارا پروگرام ریڈیو احمد یا چار گھنٹے کے لیے جو آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اس اس میں پروگرام کا آغاز آٹھ سے نو بجے کے درمیان ہم حضرت خلیفۃ المسیح الخام ایت اللہ تعالیٰ بن العزیز کا گزشتہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام کا باقی جو تین گھنٹے ہیں وہ اردو زبان میں جاری رہتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں برمپٹن کے علاقے میں آج کل آپ بطور مشنری تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں آپ کے تحقیقی مضامین جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ دیکھے جا سکتے ہیں اور آفیشیل ویب سائٹ کا پتہ ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ الاسلام ڈاٹ اور ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آپ کے علم ہے کہ انصر رضا صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ میں صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن میں پروگرام کی سیریز پیش کرتے ہیں کسی نہ کسی خاص پہلو پہ جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے ہمارے کچھ سامعین جو ہیں وہ یہاں فون کر کے تو سوال کرتے ہی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ای میلز کے ذریعے سوالات کرتے ہیں ان میں سے ایک دوست نے جن کا نام دینا مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ پروگرام سن بھی رہے ہوں مجھے صحیح طرح سے علم نہیں ہے کہ وہ جماعت احمدیس جی ان کا تعلق ہے یا نہیں لیکن ان کے سوالات جو تھے وہ کچھ تھوڑے سے علمی نوعیت کے ہیں اور ہمارے پروگراموں سے ریلیٹڈ ہی ہیں جی اگرچہ میں نے ان کو بذریعہ ای میل جواب تو بھیج دیا ہے لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوالات اور لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہوں اس لیے تمام سامعین کے فائدے کے لیے میں ان کے سوالات کو اور ان کے جوابات جو میں نے ان کو بھیجے ہیں وہ میں آپ کے ہند میں پیش کر دیتا ہوں جو <clears throat> پچھلا ان کا خط تھا وہ تو غالباً شاید میرے پاس محفوظ نہ ہو اس لحاظ سے جو <clears throat> جس میں انہوں نے ابتدائی سوالات کیے تھے لیکن جو اب انہوں نے خط بھیجا ہے اسی میرے جو سوالات کے جوابات تھے اس کے اوپر انہوں نے کچھ مزید <clears throat> اور سوالات کیے تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میں دیکھ ہوں کہ شاید مجھے وہ ان کے جو ان کا جو پہلا خط تھا وہ <clears throat> مل جائے میرا خیال ہے کہ وہ شاید میرے پاس محفوظ نہیں ہے <clears throat> کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی انٹرنیٹ کی بھی پرابلم ہے اس لیے وہ ہمارے پاس شاید اس طرح سے محفوظ نہ ہوں لیکن بہرحال جو ان کے سوالات تھے اب جو انہوں نے بھیجے ہیں اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ایمان کی کیا تعریف ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں تو اس کا میں نے ان کو جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے یہ مل لی جائے جی اچھا <clears throat> پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ چند روز قبل آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ کے جواب کی روشنی میں قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوں آپ نے درست فرمایا تھا کہ کتبہ کے معنی فرض کے بھی ہیں اب تک میں نے جتنا پڑھا ہے اس میں تقریباً سو بار یہ لفظ پڑھا ہے اور بعض جگہ اس کے معنی لکھنے کے ہیں اور بعض جگہ فرض کے ہیں یہ اس لیے لکھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت سوال کیا تھا مجھے شوق ہے اور میں جس قدر ممکن ممکن ہو چیزوں کی تحقیق بھی کرتا ہوں الحمد تو اللہ کے فضل سے اور بھی بہت ہوں بہت سے ہوں گے لیکن ہمارے یہ جو سامع ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پروگرام سن کر انہوں نے قرآن پاک کو بھی پڑھنے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ آج کی میل آپ کے گزشتہ پروگرام کے حوالے سے ہے اس میں آپ نے کافی ساری باتیں یا مضامین کا ذکر کیا ہے جنہیں مزید سمجھنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں صرف نبیوں پر ایمان لانے کا ذکر موجود ہے امام یا کسی اور پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے ساتھ ہی آپ نے ضرورت امام اور خلافت کا بھی ذکر کیا مختلف لوگوں کے حوالے بھی دیے اگر صرف نبی پر ہی ایمان لانے کا حکم ہے تو امام یا خلافت پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے آپ کے نزدیک ایمان لانے کی تعریف کیا ہے اگر امام اور خلافت پر ایمان لانے کا حکم نہیں تو ان پر کیا لانا چاہیے اسی طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ چودھویں اور پندرہویں صدی کے مجدد کا نام بتاؤ ہمارے علماء کے نزدیک اچھا اس کا مطلب یہ کہہ دیا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک ہر وہ شخص جو تجدید دین کا کام کر رہا ہے وہ مجدد ہے اور اسلام میں ہر وقت سینکڑوں لوگ یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کسی خاص شخص کو مجدد کہنا مشکل ہے آپ کے نزدیک مجدد کی کیا تعریف ہے کیا اس کی کوئی خاص نشانی ہے اور آخر میں انہوں نے بڑی محبت سے لکھا ہے کہ میرے اس طرح سوال کرنے پر آپ برا تو نہیں مناتے تو میں نے ان کو لکھا بھی تھا کہ میرا تو کام ہی یہ ہے سوالوں کے جوابات دینا تو میں بالکل بھی برا نہیں مناتا اس کا میں نے جو ان کو جواب بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے تو اگر صرف نبی پر ہی ایمان لانے کا حکم ہے تو امام یا خلافت پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے اس کا میں نے ایک سطر کا جواب دیا تھا کہ امام اور خلافت پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے انہوں نے لکھا کہ آپ کے نزدیک ایمان لانے کی کیا تعریف ہے میں نے ان کو لکھا کہ قرآن کے مطابق ایمان غیب پر ہوتا ہے ظاہر پر نہیں جو ظاہر ہو اس پر ایمان نہیں لایا جاتا جیسے سورج پر ایمان نہیں لایا جاتا پھر انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر امام اور خلافت پر ایمان لانے کا حکم نہیں تو ان پر کیا لانا چاہیے میں نے ان کو عرض کیا کہ امام اور خلافت کی اطاعت کا حکم ہے جی پھر انہوں نے لکھا کہ اسی طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ چودھویں اور پندرہویں صدی کے مجدد کا نام بتاؤ ہمارے علماء کے نزدیک ہر وہ شخص جو تجدید دین کا کام کر رہا ہے وہ مجدد ہے اور اسلام میں ہر وقت سینکڑوں لوگ یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کسی خاص شخص کو مجدد مجدد کہنا مشکل ہے میں نے ان کو عرض کیا کہ اس بات کی کوئی بھی اہمیت نہیں کہ کسی چیز یا عقیدے کی آپ کے یا میرے نزدیک کیا تعریف ہے اہمیت اللہ اور رسول کی اور ان کی باتوں کی ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یا ہمارے علماء کے نزدیک مجدد کی تعریف ہے جو بھی تجدید دین کا کام کرے وہ مجدد ہے سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں تو میں نے یہ خدمت عرض کیا تھا کہ آپ کے اور میرے نزدیک کسی چیز کی کیا تعریف ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور ان کی باتوں کی ہے پھر ان کا سوال تھا کہ آپ کے نزدیک مجدد کی کیا تعریف ہے کیا اس کی کوئی خاص نشانی ہے تو بات وہی ہے کہ میرے نزدیک جو جو بھی تعریف ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت تو اس کی ہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں تو میں نے کیا کہ قرآن و حدیث کے مطابق مجدد وہ ہے جسے اللہ خود چنے اور خود مبوس کرے جیسے کہ سورہ فاتر کی آیت نمبر تینتیس میں اللہ فرماتا ہے پینتیس نمبر کی صورت ہے تینتیس نمبر کی آیت فرمایا کہ سما اسن الکتاب اللہ زینہ استفیینہ میں نبادنا پھر ہم اس کتاب یعنی قرآن کے ان لوگوں کو بنائیں گے جنہیں ہم اپنے بندوں میں سے چن لیں گے اور حدیث میں نے نقل کی کہ ان اللہ یب و صلی حاضل امتِ اللہ راسک ان صنعت الحا دینا یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے بندوں کو محبوس کرے گا جو اس کے دین کی اس طرح اس کے لیے تجدید کرے گا اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میرے اس طرح سوال کرنے پر آپ برا تو نہیں مناتے تو میں نے عرض کیا کہ بالکل بھی برا نہیں مناتے ہرگز بھی نہیں اب انہوں نے اس کے بعد جو اپنی ای میل بھیجی ہے اس میں وہ یہ فرماتے ہیں یہ بعد میں یہ بہرحال اس میں جو ان کے سوالات تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ایمان کی کیا تعریف ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں جی تو بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کا جو مادہ ہے اس کا جو روٹ ہے وہ ہے امنا الف میم نون اور اس کے معنی قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں امن میں آنے یعنی پیس جو ہم کہتے ہیں کسی کی بات ماننے کے اور کسی کا دعوت تسلیم کرنے کے جسے ہم انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں اسے عربی میں سلا کہتے ہیں جی. اور صلا یہ ہے جیسے بے ہے لام ہے الا الا مین وغیرہ یہ پریپوزیشنس جو ہے نا وہ عربی میں اس کو سلا کہتے ہیں اور جب ایک ناؤن کے ساتھ یا ایک ورب کے ساتھ یہ جو صلہ چینج ہوتا ہے تو اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہ جو امنا کا لفظ ہے جس سے ایمان لفظ نکلا ہے اس کے ساتھ اگر لام لگے گا نا تو اس کا مطلب ہوگا بات ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت علیہ السلام کو کہا کہ یا موسا لن نو منا لا کا کہ اے موسا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتََََََََََََََََََََ یہاں تک کہ تم اللہ کو ہمارے سامنے دکھا دو تو حضرت علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتے تھے لیکن ایک بات جو حضرت علیہ السلام نے کہی وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں مانیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا بطور نبی کے انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا موسا لنومنا اللہ لاکا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو امنا کے ساتھ جب لام آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ماننا اور اگر امنا کے ساتھ بے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا تصدیق کرنا اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ کل آمنہ باللہ ہے تو اللہ پر ایمان لانا اللہ کے ساتھ ایمان لانا تو آمنا کے ساتھ بے آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی کسی پر ایمان رکھنا اب یہ جو ایمان ہے یہ اسلام سے اوپر کی چیز ہے جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ الحجرات میں کہ کالت العراب و آمنہ عراب یعنی کہ بدو جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لے آئے کل لم تو ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ولاکن کولو اسلم نہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا جی تو اور فرمایا کہ ولما ید خل ایمان و فی قلوبکم ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جی تو پہلے جو مرحلہ ہے وہ اسلام ہے اور جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ایمان کا ہے تو اسلام کا مطلب ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر فرما برداری کر لی لیکن ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دلوں کے اندر داخل ہو گیا اور اس میں مطلب یہ کہ زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہ وہ دل نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو اس کو کہتے ہیں ایمان بخاری کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے جو عام طور پر حدیث جبرائیل سے موسوم ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کے بھیس میں حضور کے پاس آتے ہیں سوالات کرتے ہیں اس میں پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے پھر کہتے ہیں احسان کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تم یہ محسوس کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ احسان کا درجہ ہے جو ایمان سے بھی اوپر ہے تو سب سے پہلے ہے اسلام یعنی انسان نے ظاہری فرما بردار اختیار کر لی اب وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اب کسی کا حق نہیں ہے کہ اسے کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو لیکن جب وہ جو ایمان ہے وہ جو عقیدہ ہے وہ انسان کے رگ و سرایت کر جائے اور وہ دل سے دماغ سے پوری طرح سے اس کا قائل ہو جائے صرف یہ نہیں کہ زبان سے قرار کر رہا ہے بلکہ دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرے اس کے کمٹمنٹ ایک ڈیڈیکیشن پوری پیدا ہو جائے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں اب یہ ایمان والا ہو گیا صاحب ایمان ہے اور پھر جب وہ ایسی حالت پہ آ جائے کہ جب اس کو نماز کے اندر ایک حضوری کی کیفیت پیدا ہو جائے یعنی وہ یہ دیکھے ظاہر ہے کہ دل سے دل کی آنکھوں سے جسم کی آنکھوں سے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے جو موجودگی ہے اس کو وہ محسوس کرتا ہے تو وہ احسان ہے پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ غیب پر ایمان لانے کی کیا تعریف ہے تو اس کا میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ ایسی چیز پر ایمان لانا جو ہوا سے خمسہ سے معلوم نہ کی جا سکتی ہو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ہم غیب پر ایمان لے آئے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہے فرشتے ہیں رسول ہیں سوری اللہ فرشتے کتابیں رسول اور پھر قیامت یوم آخرت جو ہے اس پر اللہ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا اور یہ شروع میں ہی کہا کہ اللہ زینہ یؤمنون بالغیب کہ جو متقین ہے جس کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے حد المطقین اور متقین کون ہے اللہ زینہ یؤمنون بالغیب جیسے میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یا موسیٰ لن نومن علقہ حتیٰ نر اللہ جہرتن اللہ کو ہمیں ظاہری آنکھوں سے دکھا دو تو ہم مانیں گے تمہاری بات لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا تو خدا نے کیا کہا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو جس کو ہم ہوا سے خمسہ سے دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے سونگ نہیں سکتے ٹچ نہیں کر سکتے زبان سے اس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے وہ غیب ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ غیب سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں ابھی میں نے بتایا کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے ایمان کے تعلق سے تو غیب وہی ہے جو حواس سے خمسہ کے اندر نہ آئے سوری جو مطلب جو غیب پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ یہ اللہ فرشتے کتابیں رسول اور یوم آخرت ہیں اس کے علاوہ قرآن کریم میں اڑتالیس مرتبہ غیب کا لفظ آیا ہے ایک تو پہلے یہی ہے اللہ ضین بالغیب پھر اللہ تعالیٰ نے آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پچھلی قوموں کی باتیں بتائیں تو اس کے بارے میں سورہ عالم ران میں پینتالیس نمبر آیت میں فرمایا کہ کا بن غیب نو ہی ہے علیہ کا کہ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کر کے بتائی ہیں وہ ماں کن تال اور آپ تو اس وقت وہاں پہ ان کے پاس نہیں تھے از ضلع یلکون اقلامہ ہم ایو ہم یقف مریمان جب وہ یہ جو پانسے ہیں وہ ڈال رہے تھے اس وقت جب وہ یہ کیا کہتے اس کو ایک لاٹری کی قسم ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم دیکھیں کہ کون اس بات کو قبول کرے گا یا کون اس کا حصے دار ہوگا تو وہ اس میں وہ پانسے ڈال رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وماکن کن دیہم آپ تو ان کے پاس نہیں تھے وماکن کن دہم اس یکت سمون اور آپ اس وقت بھی وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں پھر اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واضح طور پر یہ کہہ دیں سورہ اللہ نام ہے چھ نمبر کی صورت ہے اکاون نمبر کی آیت ہے فرمایا لا اقول القم ان دی خزائن لا ولا عالم الغائبہ ولا اقول القم ان ملک کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس تو اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب کا عالم ہوں اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں تو یہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے اور یہ جو غیب کا علم ہے یہ آگے ساٹھ نمبر آدمی فرمایا سورا النام و اند و الغیب لا یا لمحا اللہ کہ اللہ وہ ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اس کی چابیاں ہیں اور ان ان کو اس کے سوائے اور کوئی بھی نہیں جانتا تو یہ غیب جو ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم انسان اپنے ہوا سے خمسہ سے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے اس طرح جو باتیں ہمارے ہماری غیر موجودگی میں ہوں اس کو بھی ہم غائبی کہیں گے کیونکہ ہم تو اس کو نہیں جان سکتے جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ارج الا ابی کم فقول یا ابانا ان ابنا کا سرکا وما شاہد نا اللہ بما علم بماں کو للغیب حافظین کہ چلو اب اپنے باپ کی طرف واپس چلتے ہیں اور اس کو ہم کہیں گے کہ اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی جیسے وہ یوسف کے بھائی نے جی. کہا کہ اس کے اوپر الزام لگا کہ جی وہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم گیا ہے وہ تو پھر بنیامین کے تھیلے میں سے نکل آئے تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو چوری کی ہے وما شاہد نہ ہم اس کے گواہ تو نہیں ہیں ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا نہیں ہے اللہ بما علمنا صرف وہی ہے جو ہمیں پتہ لگا ہے وما کن لے لگائی بھی حافظین اور ہم جو غیب ہے اس کے حافظ نہیں ہیں اس کے محافظ نہیں ہیں تو ہر وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہوتی ہے اس کو ہم غیب کہتے ہیں اب اگلا سوال ان کا یہ تھا کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان غیب پر لایا جاتا ہے ظاہر پر نہیں تو اس کے مطابق نبی پر ہم ایمان کیسے لائیں گے وہ تو جب دعویٰ کرتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے جی ہم اس کو ہاتھوں سے چھو کر محسوس بھی کر سکتے ہیں تو وہ جو حاضر ہے وہ جس کو ہم ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ بشر ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے لیکن اس کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ نظر نہیں آتی اب ایک نبی ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اب نبی بننے سے اس کے دو کی بجائے چار ہاتھوں نہیں ہو جاتے جی۔ اس کی آنکھیں دو کی بجائے چار نہیں بن جاتی اس کے پاؤں دو کی بجائے چار نہیں بن جاتے بندہ تو وہی رہتا ہے نا جیسا وہ نبی بننے سے پہلے تھا ویسا ہی وہ نبی بننے کے بعد ہے اس کی جسمانی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے نازل ہوا اب ایک سچا بندہ جو ہے وہ بھی بشر اور انسان ہے وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے اس کی بھی بشری حالت وہی رہتی ہے اور خدا نے قرآن میں کہا ہے بار بار کہ ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہی ہوں نا تو جو ظاہری حالت ہے وہ تو بشر کی ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتی صرف اندرونی حالت جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس نے باتیں کی ہیں اب یہ ایک ایک الگ موضوع ہے ایک الگ معیار ہے کہ کس طرح سے پتہ لگے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے جیسے بالکل وہی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہے جی کہ مجھے درد ہو رہا ہے ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں مریض ہوں اب آپ کو کیا نظر آئے گا مریض نظر آئے گا نا مرض تو نظر نہیں آئے گا آپ مرض کو نہیں دیکھ سکتے آپ کو مریض نظر آ رہا ہے مرض نظر نہیں آ رہا جی سوائے اس کے کہ وہ بخار ہو اس کو تو اس کو آپ ہاتھ سے چھو لیں تو اس کا جسم گرم ہوگا لیکن اندر کیا تکلیف ہے وہ نظر نہیں آئے گی آپ کو جو انفیکشن کی وجہ سے ظاہری حالت اس کی یہ ہو گئی ہے کہ منہ اور آنکھیں لال ہیں اور جسم گرم ہے تو آپ نے ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیا لیکن وہ کس وجہ سے ہے وہ تو اندر ہے نا سارا اگر کسی کو درد ہو رہا ہے وہ اندر ہے اس کے اس لیے آپ مریض کو دیکھ سکتے ہیں مرض کو نہیں دیکھ سکتے جی اسی طرح آپ نبی کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں اس کی بشریت کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کی نبوت اور رسالت کو نہیں دیکھ سکتے اب وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں سچا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں جھوٹا ہے تو وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اب یہ کیسے پتہ چلے گا چنانچہ اس کا سچا ہونا غیب ہے تو جب ہم اس کے غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو وہ اس کے سچائی کے جو اور معیار ہیں جو جیسے میں نے کہا کہ اس کے تو پھر اور ایک الگ موضوع ہے اس کے کیا معیار ہے کیا نہیں ہے اسی طرح جو کتاب ہے وہ کتاب ہمارے سامنے پڑھی ہے اب ایک کتاب پڑھی ہے ہمارے سامنے وید گیتا پارسیوں کی زند اوستا ہے یہودیوں کی بائبل ہے اور مسلمانوں کا قرآن ہے اب اس کو ساتھ ساتھ رکھ دیں اور سب کے بارے میں اس کے ماننے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن کون سا اللہ کا کلام ہے کون سا نہیں یہ کتاب دیکھ کے تو پتہ نہیں لگے گا نا کتاب پڑھ کے پتہ لگے گا جی آپ کتاب پڑھیں گے آپ کو اس کے مضمون کا پتہ لگے گا آپ کو اس کی جو ادبی باتیں ہیں یا جو علمی باتیں ہیں جو جو روحانی باتیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ نہیں ہے اس میں فلاں جگہ پہ تضاد ہے فلاں جگہ پہ نہیں ہے اس میں اتنی گہری باتیں کی گئی ہیں اس میں غیب کی باتیں بتا بتائی گئی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہو گئیں تو اس کے مضامین کو پڑھ کے پتہ لگے گا کہ اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اللہ نام میں چھ نمبر کی صورت ہے آٹھ نمبر کی آیت خدا فرماتا ہے ولاؤ نزل نہ علیہ کا فی کرتاسن كر تأثن فلاں مسو لقال اللہ زینہ کفر ان حاضہ اللہ مبین اور اگر ہم یہ کتاب صفوں پر لکھی ہوئی نازل کرتے اور یہ لوگ اسے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی انکار کرتے جو کافر ہیں وہ یہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے تو کتاب جو ہے اس کو جو خدا کی سچی کتاب ہے وہ اگر آپ کے سامنے بھی ہو نا تب بھی جو انکار کرنے والے وہ یہی کہیں گے کہ تو کھلا کھلا جادو ہے خدا کہتا ہے کتاب آسمان سے آ رہی ہے بالکل یعنی جی. لکھی لکھائی جلد میں بندی ہوئی صفوں کے اوپر لکھی ہوئی آسمان سے ایک کتاب نازل ہو رہی اور خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ اس کو پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے چھو کے بھی دیکھ لیں یہی حال نبی کا ہے یہ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر آسمان سے بھی اسی مثال کو نبی پہ لگا لیں کہ وہ آسمان سے اترتا اس کو دیکھیں گے اس کو ہاتھ سے جا کے چھو لیں گے پھر بھی کہیں گے یہ کھلا کھلا جادو ہے اس لیے خدا کا یہ دستور ہی نہیں ہے کہ کسی ظاہری چیز پہ اس طرح لوگوں کو کہے کہ وہ ایمان لائے لہٰذا اللہ کی کتاب وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے بلکہ وہ مضمون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ اللہ کا کلام ہے وہ باتیں جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایمان بیت اور رطاط میں کیا فرق ہے کیا اطاعت اور بیعت کرنے کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں کسی پر ایمان لائے بغیر اس کی اطاعت کیسے ممکن ہے تو اطاعت جو ہے وہ ایمان کا اگلا جو مرحلہ ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا نتیجہ ہے اطاعت جب اللہ تعالیٰ اطاعت کے لیے کہتا ہے تو کس کو کہتا ہے جو ایمان والے ہیں چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا یا یو الزین آمنوں عطی اللہ و عطی الرسول و اول الامر منکم اے وہ جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اول الامر کی جو تم میں سے ہیں تو جو ایمان لاتے ہی نہیں اس کے اوپر تو اس کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے ایک بندہ جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب کہانی ہے کوئی برا نہ بنائے میں ویسے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندے نے کہا کہ جی رات کو خواب میں کالی دیوی آئی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کی ٹانگیں توڑ دوں گی نہیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی تمہارا بھائی جو ہے نا وہ مجھے نہیں مانتا بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ میرے متعلق بری بری باتیں کرتا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی تو اس نے کہا کہ <laughs> ماتا ٹانگیں توڑنی تو اس کی توڑو جو بدتمیزی کرتا ہے جو برا بھلا کرتا ہے میں تو تمہیں مانتا ہوں میں تو تمہاری پوجا کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں اس کی ٹانگیں اس لیے نہیں توڑ سکتی کہ وہ تو مجھے مانتے ہی نہیں تم چونکہ مجھے مانتے ہو لیے میں تمہاری ٹانگیں توڑوں گی تو مطلب یہ ہے کہ جس کی جس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اس کی اطاعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا تو ایمان کے بعد اطاعت ہوتی ہے ایمان سے پہلے اطاعت نہیں ہوتی اطاعت کرنے کے لیے ایمان لانا لازمی ہے اب اس میں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر اول العمر پہ بھی ایمان لانا چاہیے درست تو اول العمر پہ ایمان اس لیے نہیں لانا چاہیے کہ اول العمر کی اطاعت ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے سے اللہ کے واسطے سے یعنی ہمیں حکم اس نے دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے ورنہ تو اول العمر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بالکل ویسی بات ہے کہ ہم ایک سپاہی کی بات مان لیتے ہیں چاہے وہ ٹریفک پہ کھڑا ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی سپاہی ہو ہم اس کی کیوں بات مانتے ہیں کہ ہم اس حکومت کی اطاعت کرتے ہیں جس کا وہ نمائندہ ہے وہی سپاہی جو ہے وہ وردی اتار کے کھڑا ہو جائے یعنی عام کپڑوں میں ہو اور وہ حکومت کا نمائندہ نہ ہو تو کوئی اس کی بات مانے گا کبھی بھی نہیں مانے گا نا جی اس لیے کہ وہ ایک عام آدمی ہے ایک عام آدمی کھڑا ہو کے میرا اسلام کرنا شروع کر دیا تو میں اس کو کہوں گا کہ تم کیسے کر سکتے ہو تمہاری تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے لیکن وہی اگر پولیس کا سپاہی ہو چاہے بالکل معمولی حیثیت کا ہو لیکن چونکہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے اس لیے اس کی اطاعت کرنے میں اس کی اطاعت نہیں ہو رہی اطاعت ہو رہی ہے حکومت کی کیونکہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے اسی طرح اول الامر جو ہے اس کے اوپر چونکہ ہم نے قرآن کریم کو پورا اکٹھا پڑھ کے دیکھنا ہے کوئی ایک آدھی آیت اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے کہ چیری پکنگ ہو کے یہاں سے اٹھا لی وہاں سے اٹھا لی پورے قرآن کریم میں اللہ اس کے رسول کے سوا یعنی انسانوں میں سے رسول کے سوا کسی پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے چونکہ کسی پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے اس لیے اول الامر پر بھی ایمان لانے کا حکم نہیں ہے اول الامر کی اطاعت کا حکم ہے اور اطاعت کا اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی اطاعت کرو اللہ نے کہا اس کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ یہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو وہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور میری اس لیے کرو کہ اللہ نے کہا ہے رسول میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مارس الم رسول اللہ طا بزن اللہ بیزن اللہ اللہ کے اذن سے کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا جس کی اطاعت نہ کی جاتی ہو اللہ کے حکم سے اللہ کہتا ہے اس رسول کی اطاعت کرو ورنہ رسول اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو اس لیے میری اطاعت کرو اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو اول الامر ہو اس کی اطاعت کرو اس لیے رسول پر ایمان لانے کا تو حکم ہے لیکن اول الامر پر ایمان لانے کا حکم کسی جگہ نہیں ہے اول الامر کی صرف اطاعت کا حکم ہے اور اطاعت بھی وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے ہے اب جہاں تک بیت کا تعلق ہے بیت بھی ہم سب سے پہلے اللہ کی کرتے ہیں اور بیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ توبہ میں آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے کہ ان اللہ من طرح منینا انفصحم و اموالہم بے ان الحم الجنا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے ان کی جانوں اور ان کے اموال جو ہیں وہ جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں یعنی خدا نے خریدے ہم نے بیچ دیے تو یہ بیت ہے اللہ کی پھر ہم رسول کی بات کرتے ہیں اللہ کے نام پر پھر ہم الامر کی بيت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس لیے ہم اپنی اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اور اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے دوست ہیں ایک دم میرے منہ سے نام نکلنے لگا تھا اچھا ہو گیا میں متا مط ہو گیا تو ان کے سوال بڑے علمی تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے اور میں نے اس لیے اپنے سامعین کے سامنے رکھ دیے ہیں جی جی تاکہ اگر کسی اور کے ذہن میں بھی اس طرح یہ سوالات ہوں تو ان کو بھی جواب مل جائے اور ہمارے دوست جو ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ اگر اور ان کے سوالات ہوں یا کسی دوسرے دوست کے بھی سوالات ہوں تو وہ ضرور اسی طرح بھیجیں جی۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر اس طرح کے علمی اور اچھے قسم کے سوالات آتے ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے سامع کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہفتے کے روز نو سے دس بجے کے درمیان اردو زبان میں اور دس سے ساڑھے دس بجے کے درمیان عربی زبان میں اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان آج سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ بنگلہ زبان میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور آپ پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح محدود علیہ السلات وسلام کے ضمن میں ایمان کی تعریف بیان کی اور قرآن کریم سے یہ ثابت کیا کہ اسلام قبول کرنے میں اور ایمان لانے میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے قرآن کریم سے یہ بھی بیان کیا کہ اطاط اور بیت کی حقیقت کیا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور ہمارے پاس اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہی باقی ہیں آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور پروگرام کے اس موضوع کے حوالے سے سوالات پیش کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جی انصر صاحب اس وقت کوئی کالر تو موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ لیکن ایک ای میل موصول ہوئی ہے جی میں اگر آپ اجازت جی، دیں تو ایک میں بات کر لوں جی نہیں وہ اس سے تعلق نہیں ہے وہ مجھ سے تعلق ہے اس کا جی جی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے کی شادی ہے جی ماشاء اللہ اور اس سلسلے میں اللہ کے فضل سے اب میرا جو ہلکا ہے باب ہے وہ بہت وسیع ہے اس میں ہمارے احمدی دوست اور میرے ساتھ کام کرنے والے اور جو ہمارے کلیگ ہیں مربیان اور جو جتنے بھی عہدے داران ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں سب کو بلا لوں جی لیکن ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے اسی طرح جو ہمارے ریڈیو احمدیہ کے لسنرز ہیں جو سامعین ہیں ان میں بھی احمدی بھی ہیں غیر احمدی بھی ہیں ماشاء اللہ بہت زیادہ اور بہت سے غیر احمدی ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بڑی محبت بھی کرتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں سب کو بلاؤں لیکن آج میں ایک خصوصی دعوت اپنے غیر احمدی سامعین کے نمائندہ بنا کر جی امین صاحب کو دے رہا ہوں میں نے ان کو جو ان کے میسج ہے فون کے ذریعے وہ میں نے ان کو بھیج دیا ہے اگر امین صاحب اس کو اکنالج کر سکیں کہ جی وہ ان کو مل گیا ہے میرا جو میری بیٹے کی شادی کا جو کارڈ تھا وہ میں نے ان کو ان کے فون نمبر کے اوپر بھیجا ہے اگر ان کو نہیں ملا تو وہ یہاں ہمیں جو ہمارے دوست ہیں فون کے اوپر یہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا درست فون نمبر لکھوا دیں تو میں ان کو دوبارہ بھیج دوں گا اور میری خواہش ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہماری اس خوشی میں ضرور شرکت کریں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کیونکہ وہ ہمارے سب سے پرانے ماشاء اللہ کالر ہیں اور ایک تعلق ہے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں عقیدے کے لیکن ایک تعلق ایک وفاداری جو انہوں نے جی۔ ریڈی ایم جے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو اپنی ذاتی حیثیت میں ضرور تشریف لائیں دوسرا وہ جتنے بھی ہمارے غیر عملی سامعین ہیں ان سب کے نمائندے کے طور پر بھی ضرور آئیں تو ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے جی کہ وہ ہماری اس دعوت کو قبول کریں اور ایک ہی بیٹا ہے میرا تو اللہ کرے کہ اس کی ایک ہی شادی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے تو پھر یہ جی، میرے لیے روز روز موقع نہیں آئے گا کہ میرے ہاں اس طرح خوشی کی تقریب ہو اور پھر میں اپنے دوستوں کو بلاؤں تو اس لیے امین صاحب سے میری درخواست ہے اور بڑے پیار سے بڑی محبت سے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں اللہ رحم کرے کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی شرارت والی بات نہیں نوزب اللہ منظالک میں یہاں پہ اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فون کے ذریعے وہ جو میں نے میسج کے ذریعے کارڈ بھیجا وہ نہ ملا ہو جی تو آپ کنفرم کر دیں اور اگر کوئی دوست ان کو جانتے ہوں اور وہ آج وہ پروگرام نہ سن رہے ہوں تب بھی ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر آپ کو کارڈ مل گیا ہے تو اکنالج کر دیں کہ مل گیا ہے اور یہ بھی کنفرم کر دیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور اگر نہیں ملا تو پھر آپ فون نمبر جو ہے نا وہ اپنا ادھر ہی بھیج دیں کیو اے کیا ہے یہ Q A at voice of Islam dot جی۔ سی اے تاکہ پھر میں آپ کو ابھی چند دن ہے شادی میں تو اسی مہینے میں لیکن تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دوبارہ کارڈ بھیج دوں گا جی آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ای میل موصول ہوئی ہے رحمۃ اللہ صاحب کی پوچھنا چاہتے ہیں پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوال ہے ان کا کہ کیا قرآن کریم میں کہیں پہ کسی بھی معمور کی بیت کا حکم ہے اور خاص طور پہ ان کا یہ سوال امام مہدی کے حوالے سے ہے میں نے اس کیا نا کہ جو بیت ہے وہ اصل میں اطاعت کے لیے ایک ایکسپریشن ہے کیونکہ ہم بیت اس کی کرتے ہیں جس کی اطاعت کرتے ہیں جی جس کی اطاعت نہیں کرتے اس کی بیت بھی نہیں کرتے تو بیت ایک پلج ہے ایک پرومس ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جی ہم اس شخص کے وفادار رہیں گے اور یہ قرآن اور سنت کے نام پر جو بھی ہمیں کیونکہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جو غالب سورہ نور میں فرمایا فرمایا ہے کہ تاج جو ہے وہ معروف میں ہے اور معروف کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم جانتے ہیں وہ جو عقل کے حوالے سے وہ جو قرآن و سنت کے حوالے سے معروف باتیں ہیں ان میں ہم اطاعت کریں گے تو ہم خلیف المسیح کی اطاعت بھی معروف میں کرتے ہیں اور معروف کا مطلب یہ نہیں کہ نوزب اللہ وہ کوئی غیر معروف ہمیں حکم دیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق جو بھی ہے اسی پہ وہ ہمیں حکم دیں گے اور ہم اس میں ہی ان کی اطاعت کریں گے اس لیے بیت اور اطاعت جو ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اب جہاں تک معمور کا تعلق ہے وہ معمور نبی ہو یا رسول ہو اس کی بیت تو کرنی پڑتی ہے اور کرتے بھی ہم جیسے میں نے اس کیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم پہ کرتے ہیں اس لیے اللہ سے ہم نے بیت کا عہد باندھا ہے یعنی اپنا سب کچھ جو ہے وہ بیچ دیا اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں ہماری جانیں اور ہمارے اموال ہم نے خدا کو بیچ دی ہیں اور خدا نے خرید لیے ہیں اور بدلے میں ہمیں کیا دیا جنت اس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا سر صف میں کہ یازی نامن عد الک ملا تجارت کو علیم کہ میں تمہیں تجارت بتاؤں اور وہ تجارت یہی ہے ٹریڈ ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں نصیر الدین صاحب نصیر صاحب السلام علیکم جی السلام جی سر میرا سوال یہ ہے اسی کے حوالے سے جو پروگرام میں چل رہا ہے جی کہ اول الامر کی اطاعت اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں آتی ہے جی تو میرے ایک دوست نے ایک سوال کیا تھا کہ احمدی آزاد صرف پاکستان کے قانون کو کیوں نہیں مانتے تو اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے جی بہت بہت شکریہ نصیر الدین صاحب جی انصر صاحب میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہم اطاعت جو کرتے ہیں وہ معروف میں کرتے ہیں اور معروف کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ایک اول الامر اگر ہمیں قرآن و سنت کے خلاف حکم دے گا تو پھر ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے اس لیے جو پاکستان کے احمدی مسلمان ہیں وہ اب قانون کی اطاعت کرتے ہوئے قانون کی حکمرانی کرتے ہوئے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہتے اذان نہیں دیتے اور جو شناختی کارڈ کے پاسپورٹ کے خانے ہیں اس میں مسلمان نہیں لکھتے اپنے آپ کو اب اور کیا چاہتے ہیں سانس لینا بند کر دیں وہ تو کرتے تو ہیں وہ لیکن پھر کیا کریں اب جو احمدی پاکستان میں نہیں ہے وہ تو کھل کے کہیں گے کہ یہ ہماری مسجد بیت الاسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جو پاکستان میں ہے وہ تو قانون کے لحاظ سے مجبور ہیں اس لیے وہ بیچارے کرتے تو ہیں لیکن پاکستان نہیں کرتے ہیں ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم بھی پاکستان کے قانون کو مانیں وہ جو وہاں پہ ہیں وہ تو مانتے ہیں لیکن جو بات جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے اس پہ وہ شر نہیں پھیلاتے دنگا فساد نہیں کرتے جلوس نہیں نکالتے مظاہرے نہیں کرتے چپ کر کے سہتے رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی کہ اگر تم یہ کہو کہ میں خود کہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہوں گا اپنی اذان نہیں دوں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں لیکن جو حد سے باہر ہے وہ پھر نہیں کرتے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بہت ہی زبردست پروگرام آپ نے بہت اچھا مضمون چھیڑا ہے کیونکہ یہ ایسا مضمون ہے کہ جو جھوٹا شخص ہے یہ تو مضمون اس کو ننگا کر دے گا جو قرآن کی ایک بڑی خاص آیت جو اس سے جڑتی ہے غائب کے مضمون سے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں تو اس کا تو مطلب جو صاف جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو غائب ہے وہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ غور کر کے دیکھیں جو ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ریلیجن کو یا غائب کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح صحیح العقل ایک شخص سمجھ سکتا ہے جو آپ نے جو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آنکھیں خدا تک نہیں پہنچ سکتی اور خدا آنکھوں تک پہنچتا ہے وہ تو اس وہاں پہ جا کے تو وہ جو آپ نے پچھلی دفعہ مضمون بتایا تھا قصبی اور وہبی حالت وہ شروع ہوتی ہے لیکن اس میں جس طرح حضرت ابراہیم نے ایک انٹیلیجنس لے کے آئے کہ بتوں کی عبادت بتوں کی عبادت نہ کرو تو میرا خیال ہے کہ جو غائب ہے وہ ڈیفینیٹلی جو انٹیلیجنس ہے ہے کیونکہ صرف خدا غائب نہیں مطلب اب کشی سے سکل ہے وہ ایک زمانے میں غائب تھی لیکن ہمارے سامنے جب غائب آیا تو ایک انٹیلیجنس کی وجہ سے سارے انٹیلیجنس ہم کو بڑے غائب کی طرف لیڈ کرتے ہیں بہت مزہ آیا سننے کا پروگرام شکریہ جی، بہت بہت شکریہ جی اللہ تھینک یو ویری مچ اور ہمیں بھی اتنا ہی مزہ آیا آپ کی بات سن کر جی کوئی کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے اگر آپ مزید اس ٹاپک کو آگے لے کے جانا چاہیں ہاں جی جو غیب کی تعریف ہے اسی سے ملتی جلتی بات جو میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس قرآن کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ کون سی محکمات ہیں اور کون سی متشابہات ہیں یا تو اس کو بھی واضح کرتا نا کہ بتاتا ہے کہ یہ یہ والی جو ہے وہ محکمات ہیں اور یہ متشابہات ہیں یا پھر یہ کہ محکمات کو جاننے کا یہ اصول ہے اور متشابہات کو جاننے کا یہ اصول ہے یہ نہیں کہا خدا نے جی نہ تو اصول بتایا اور نہ آیات کی نشاندہی کی نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول نے کی تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا ہم کیا کہیں کہ کون سی محکم اور کون سی متشابہ ہے اور پھر خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہر قسم کے خزانے ہیں علم کے اور وہ ماں نزل ہو اللہ بے ہی معلوم جی۔ تو قدر معلوم کے تحت اللہ تعالیٰ علم نازل کرتا رہتا ہے تو جو پہلی لوگوں کے لیے ایک آیت متشابہ تھی وہ علم کے آنے سے ہمارے لیے موقع بن جاتی ہے اور جی۔ آج جو ہم جس کو متشابہ کہتے ہیں اس استحکل کو علم اتنا ترقی کرے جیسے ابھی انہوں نے ظہیر صاحب نے کئی شکل کی بات کی جی اس وقت لوگوں کو نہیں پتہ تھا بگ بینگ کا نہیں پتہ تھا لیزر کا نہیں پتہ تھا تو اب ہمیں پتہ لگا اب ہمارے لیے وہ آیت جو ہے وہ متشابہ نہیں رہی ہے وہ محکم بن گئی ہے اور آج جو متشابہ ہے ہو سکتا ہے کل کو اتنا علم بڑھ جائے کہ پھر وہ بھی محکم بن جائے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور غالباً یہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے آخری کالر ہوں گے پہلے اشرف صاحب اشرف صاحب السلام علیکم اشرف صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی پلیز جی انصر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ابھی جو ابھی سوال جو ہوا تھا اول العمر کے بارے امام کے اوپر یہ اگر وہ یہ آیت پڑھ لیتے یا ایو الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و الامر منکم فین تنازعتم فی شیء فردو اللہ اگر یہ آیت پڑھ لیتے سوچ لیتے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ شکریہ اشرف صاحب ہمارے اگلے کالر حماد صاحب حماد صاحب السلام علیکم حماد صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم کیسے مزاج ہیں انصر جی، رضا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ بہت عرصے کے بعد میں آپ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ کیونکہ یہ آخری کال ہے پروگرام اختتامی اس پہ ہے جتنے خلوص محبت کے ساتھ آپ نے محترم امین صاحب کو دعوت دی ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور تہ دل سے آپ کو صاحبزادے کی شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں یقیناً اختلاف رائے اور عقائد اپنی ہر ایک کے اپنے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ کو ایگزسٹینس کی ایک بہترین مثال آپ نے پیش کی کیونکہ آپ کا امین صاحب محترم ناصر صاحب اور محترم عرفان بھائی ان کے مکالموں سے میں خالصتاً عقائد کے حوالے سے بات نہیں کر رہا لیکن جو ایک یعنی اکیڈمک بحث ہوتی ہے چاہے اس میں تھوڑی تلخی بھی آ جائے لیکن بہرحال اس سے بہت کچھ یعنی دینی معلومات اور یعنی ایک جلا کا ذریعہ ہوتی ہے اور بہت میں دوبارہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے صاحب جی انصر صاحب تقریباً جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا آپ نے اپریشیٹ <clears throat> بھی کیا مبارکباد بھی دی اس کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو آئلی زندگی ہے وہ بہت ہی مبارک اور بابرکت کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بنائے اور نیک اور سالے اولاد اللہ تعالیٰ طافرمائے جیسے میں نے کیا کہ علمی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں اور آپ نے بھی اس کو سراہا ہے اس کے لیے میں خود آپ کا بہت ذاتی طور پر ممنون ہوں ہمارا پیغام محبت ہے جیسے میں نے کہا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو بلائیں آپ نے چند نام بھی لیے میرے اور بھی ذہن میں بہت سے ایسے نام ہیں جن کو میں بلانا چاہتا ہوں لیکن وہی تنگی دامہ آڑے آتی ہے کہ وہ اتنے سکت بھی نہیں ہے اور اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان حسرتوں کو کہہ دو کہیں اور جا کے روئیں اتنی جگہ کہاں ہے دلے پتہ نہیں کیا وہ میں نے شعر بھی الٹا پلٹا پڑھ دیا اس وقت لیکن بہرحال مقصد صرف یہی ہے کہ تمام دوستوں سے تمام سامعین سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور اپنی اپنی جگہ پہ ہماری خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں اور تھوڑی سی مٹھائی لے کے خود ہی کھا لیں <laughs> اور ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں جزاک اللہ حسن بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور اور اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں ایاز محمود صاحب اور اطالقیوم صاحب کی خدمات حاصل رہیں اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ ہمارا پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ آج پہلی مرتبہ بنگلہ زبان میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کل شام آٹھ بجے ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ ریڈیو احمدیہ اردو سروس پیش کی جائے گی کل شام تک کے لیے تعلق الصاہر کو اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ زندہ باد احمدیت باد you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 باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ دیں قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد پھول مرود الحبی واطفوا لمرضات الحبيب كهائما واسعى واني مستهام ومغبر عذابت محبته اذامي وهبت على نفسي رياح تكسر وجناك كالموتى فأحيي أمورنا نخر أمامك كالمساكين فاغفروا إلهي إلهي صبرنا صبرنا الرحمن شفقيا لا غرني عداوة قوم كذبوني وكفروا أطوف لما مستهام ومغبر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا وفي كل مكان في العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كان يبث كل يوم السبت من الساعة التاسعة إلى التاسعة ونصف ولكن ابتداء من اليوم سيكون البث من الساعة العاشرة حتى العاشرة والنصف بتوقيت تورنتو إذا من هذا السبت سيكون البث للعربي من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة والنصف مساء يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق اف ام على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى الموقع www.voiceislam.ca بالدخول إلى الموقع تلاحظون أعزائي وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa@voiceislam.ca ويسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين 1855 4106 أعيد الرقم 1855 واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعزائي المستمعين يسرني أن يكون ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ مصلح شنبور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك آه أعزائي نستكمل في حلقة في هذه الحلقة عن موضوع فتن آخر الزمان لأن هذا موضوع موضوع هام حقيقة وهام جدا جدا في في في البداية أريد أن أتحدث قليلا عن البرنامج الذي كنا فيه قبل قليل وهو برنامج تبليغي وهو أيضا يعني يصب في هذا في هذا الموضوع موضوع مفهوم الجهات فم يعني كما نرى من أحد مشاكل العويصة التي قد أصابت الأمة الإسلامية هي فهم موضوع الجهاد الذي هو يطبقونه بشكل غير صحيح وغير مقبول أما الجماعة الإسلامية الأحمدية فحقيقة هي التي الوحيدة التي تطبق مفهوم الجهاد بمعناه الحقيقي فأوجه سؤالي للسيد مصلح وأرجو منه أن يخبرني ملخص عن برنامج اليوم الذي كنا فيه لو سمحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا لأتحقق البرنامج الذي كان فيه نعم, نعم. قبل قليل خرجنا منه نعم في الجماعة الإسلامية الأحمدية الجماعة المسيح الموعود عليه السلام والإمام المهدي هو الذي أسسها هنا في كندا في تورونتو عادة نعقد مؤتمرات دينية نتحدث فيها ونختلط فيها مع غير المسلمين ومع المسلمين الغير الأحمديين أيضا فعلى سبيل المثال كان عندنا اليوم مؤتمر مع النصارى وقد جاء قصيص متعلم ومعروف ومشهور عند المسيحيين هنا في كندا فدعوناهم وجاءوا إلى قاعتنا وكان هناك حوار مفتوح طبعا ليس عن على أسلوب جدال فقط أسلوب مفتوح كنت تتحدث عن الجهاد فهذا هو الجهاد الحقيقي وسأتطرق لهذا الأمر أيضا في التفصيل هذا الأمر فدعونا المسيحيين إلى قاعتنا وتحاورنا معهم, معهم وكان الموضوع عن توحيد الله تعالى وبالنسبة لهم تثليث الله تعالى لأنهم يؤمنون بالتثليث جميل جدا حقيقة, حقيقة أنا يعني كان هذا الحدث حقيقة الذي تقوم به الجماعة الإسلامية الأحمدية وهو يعني حدث من, من, من, من كثير من المناسبات والأمور التي تسعى أن تقوم بها الجماعة الإسلامية الأحمدية ما يلفت بالانتباه وما تفضلت به أنه يعني منذ بداية هذه الجلسة نعم. إلى نهايتها إلى ما بعدها لم نرى أي يعني تضايق أو ضيق أو تشاجر أو تلاسن من أي طرف من الأطراف التي كانت موجودة خلال اللقاء يعني أضرب مثالا لو, لو أردنا أن يعني كما نرى في القنوات العربية <laughs> عندما يحضرون يقولون الرأي والرأي الآخر <laughs> فعندما يحضرون شخصين من رأيين مختلفين يعني الاتجاه المعاكس الاتجاه المعاكس <laughs> مثلا نعم فنرى يعني نرى في في نفس القاعة مع انهما ربما شخصان فقط اللذان او ثلاثة الذين يكونون يتحدثون الا ان تكون هناك <laughs> مشاجرات وملاسنات وربما ايضا ضرب في بعض الاحوال ويعني مسألة النقاش الديني من المسائل حقيقة الحساسة جدا جدا جدا جدا أكيد يعني لا يقبل يعني أنا أنا مثلا على سبيل المثال كان موضوع حساس يعني والذي اختير اليوم هو موضوع حساس توحيد رغم التوحيد. ذلك كان كل نعم. شيء بأمان نعم والسلام. يعني المسلمين يقولون قل هو الله أحد الله الصمد نعم. يعني الله سبحانه وتعالى واحد وطرحوا ما عندهم من أدلة وأفكار إلى آخره وأيضا القسيس من الإخوة المسيحيين أيضا نفس الشيء قال لا نحن مفهومنا آخر عندنا إله واحد وثلاثة وإلى آخره وقدم مثلا أدلته الرغم من ذلك وانا يعني وكان في اللقاء الفت يعني ليس فقط من الذين يتكلمون في الانجليزيه ايضا كان هناك من الضيوف العرب فهذا ما لفت يعني من الطرفه قلت <laughs> لهم <laughs> يعني من الجيد <laughs> من الجيد جدا ان انتهى اللقاء بكل موده بكل محبه وحقيقه هذا يعني كان زاد تعرفنا على بعضنا البعض نحن تعرفنا على بعضنا يعني تعرفت على شخص من من ايران من من من فلسطين ومن مصر ايضا وايضا سمعت ان هناك شخص من سوريا لم يتح الوقت ان التقي به ف يعني هذا الامر الجميل الرائع كان من من جنسيات مختلفه تعرف هنا ما شاء الله خليط في كندا من كل الشعوب بتكون جميل انه اولا آه يتحقق لنا هذا هذه هذه الظروف وجميل ايضا الاطراف هي التي تتحدث بمحبه وبكل وبكل وئام فهذا ربما يكون مدخل لموضوعنا لهذا اليوم الذي نريد ان نتحدث عنه وهو مفهوم الحقيقي للجهاد اننا كما نرى في في في في في يعني في بلاد في البلاد الاسلاميه وما يحصل في العالم العربي تحديدا من مشاكل باسم الجهاد وباسم يعني نرى فتنا يعني نعم. اني ارى فتنا كقطر يمطر كقطر يمطر فهذه هذه الفتن التي يعني لا لا يقتنع اي طرف انه على خطا الكل يقول نحن على على على صواب ويكون الضحيه هو الانسان الناس نعم. الابرياء ففي مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الازمات ماذا على المسلم الحقيقي أن يفعل إلى أين يلجأ ليجد الإسلام الحقيقي هذا الإسلام الذي يؤمن له السلام والأمان صحيح 100% هذا موضوع هو من أهم المواضيع في هذا الزمان لأن الكثير من المسلمين في هذا الزمان يتربكون ولا يعرفون ماذا يفعلون في هذه الأح... في هذا في هذه الأزمات الدنيوية وخاصة في الذي يجري في الشرق الأوسط وفي سوريا بشكل خاص لأن المسلمين هناك أنا شخصيا تكلمت مع واحد مع شخص سوري كان يحارب كان مع فرقة من فرق التي تتقاتل في في, في نعم يقاتلون في ضد النظام في سوريا وهو قال لي حين عندما كانوا يحاربون النظام جيش النظام قتلوا مرة جندي ہم <laughs> الشخص نفسه شبی و ہو شخص نفس ہو رأيته يتشهد ہو یموت أكبر شہد فی قال علی قلطفی ذہنی أسأل شہید عندنا وص إلى الشيخ وسأله هل الذي و یت شہد یقون شہید فالشيخ صرخ عليه وقال له أنت أيضا مجرم وأنت هكذا وأنت هكذا هذه كل هذا دليل على أن الفتن الفتن نشأت من عند هؤلاء المشائخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد حدد وقال تكون في أمتي فزعة فيسير الناس إلى علماؤهم فإذا هم قردة خنازير لأنهم يتصفون بالربانين تعون اليهود الربائب الذين أشاعوا الفتن فهذه الفتن تنشأ من عند المسيحيين الآن الشيء الضروري المسلم الحقيقي ماذا عليه أن يفعل عليه أن ينظر إلى ماذا يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حذرنا من هذا الزمان وقال في عندما نعرف حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الشر دائما نعم. دائما عن الشر فهو سأله عن الشر وكيف يمكن أن يتجنب الشر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تكون دعاة على أبواب جهنم دعاة أي ناس يدعون الناس إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا أي يمكن أن يكونوا عرب أو من أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال حذيفة بن اليمان ماذا تأمرني إن أدركني ذلك أي ماذا علي أن أفعل إن التقيت مع هؤلاء الناس الذين يضلون الناس قال فلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت ولو أن تعض بجذع شجرة وأنت كذلك أي علينا أن ننظر ونبحث عن جماعة إسلامية آمنة مؤمنة فيها إمام واحد كلهم يقعون تحت إمام واحد وليس تحت مشائخ متفرقة يفتون فتوات مختلفة قلوبهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هذا خلاف وثم ثم قلت لي عن الجهاد في هذا الزمان خاصة ماذا يفعل المسلم الحقيقي بالنسبة للجهاد إذا نظرنا إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنه عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن أي إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أي زمان في أي مكان سيتبع القرآن وماذا يقول القرآن عن هذا الزمان ماذا هو الجهاد في هذا الزمان الآية تقول في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ليس بسيوفهم ولا بجنودهم ولا بسلاحهم هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون المشركون فالله تعالى سيتم نوره عن طريق الجهاد جهاد المسلمين جهاد بالعلم جهاد بالتفقه بالدين وليس الجهاد بالقتال هذا هو الجهاد الذي كان سيستعين به الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا في هذا الزمان هناك امر يعني بالفعل امر يعني يعني محزن وفي نفس الوقت هو ايضا يدلنا على اين الجهه الصحيحه واين الجهه الخاطئه نعم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الى اخره ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني انظر إلى دقة التعامل نعم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم يعني عندما هذا الشخص الذي قلت لي هو نطق الشهادة وهو يقتل نعم يعني هذا الشخص كان يقتل وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا يهز العرش نعم. وقال الذي يعني الملم والذي يقتله يقول بنفس الكلام <laughs> يقول بنفس الكلام هذا العجيب الله سبحانه وتعالى يعني قد قد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بآداب والبر في في في العلاقات ما بين المسلمين قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره فأشار فوضع يده على على صدره وقال رسول الله سلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فماذا يفعلون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون باسم الله سبحانه وتعالى أي أسلام من هذا عندما هذا يقتل ورسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل المسلم على المسلم حرام طيب هذا هذا الذي ينطق الشهادتين وهذا الذي يصلي وهذا الذي يقول رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فقط اختلاف بالمذهب أو اختلاف في التوجه أو اختلاف في التفسير مثلا ولكن هو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي والله هو إلهي على الرغم من ذلك يكفر ويحل دمه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه كل المسلم على المسلم حرام حرام دمه وماله وعرضه هذه فتن كبيرة يعني يعني القصة التي بالفعل قلت قلت لنا يعني التي نراها رأيناها بال باليوتيوبات وبالفيديوهات وإلى آخره شيء يقشعر الأبدان نعم. ويحدث لا يجب أن يمر مرور الكرام يعني هذا هذا هذا هو هذا هو نتيجه نتيجة هذا كل ما نراه هذه الفتن هي نتيجة نتيجة لما في لفقدان كما قلت تفضلت أن الف... للتعليم الفهم هذا التعليم الذي يعلمه المشايخ الذين يعني الإمام الواحد هذا أنت طرحت أيضا قضية كثيرة مهمة وجوب الإمام الواحد صحيح. يعني كما حصل في سوريا أقول لك يعني أنا شهدت مثل هذه الأمور آه وجود الراس الواحد امر مهم يعني تكون فصائل مختلفه انت جئت من إن سوريا فعندك ايضا فعندي تجربه عندي تجربه وعندي اطلاع يعني ترى ترى فصائل فصائل كثيره لا يجمعها شخص واحد نعم وهذه في حد ذاتها ايضا مشكله يعني بغض النظر ما هو الصحيح ما هو الخطا انا اتكلم عن مساله الامام الواحد اذا اذا مثلا قالوا هذا الشخص أصدرت كتيبة بحق هذا الشخص أن هذا الشخص كافر ويجب أن يحضر أو هو عميل أو إلى آخره الآخر لا يرضى عن هذا الأمر نعم الآخر لا يرضى أدم كيف كيف يعني كيف يكون بيت بدون رأس كيف تكون مؤسسة بدون رأس مستحيل مستحيل فريق كرة قدم من غير مدرب من غير مدرب كل كل واحد يريد ان يسدد على الهدف على الهدف وكي يربح هو ولا يربح الفريق فلذلك هذا هذا الامر كثيرا مهم ان الميزة الجماعة الاسلامية الاحمدية هذا من احد الاسئلة التي سالني اياها احد الضيوف العرب اليوم قال لي ما الذي يعني ما الذي يميزكم, يميزكم. قلت له أن لدينا خليفة أن لدينا المسيح الموعود الذي وعد به قال وبعده قلت الخلافة نعم الذي الذي تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنها ستكون على منهاج النبوة ثم سكت يعني م. إلى يوم القيامة ستستمر فمثل هذا الأمر مثل هذه الفتن انظر يعني كم من الظلم الذي طبق على الجماعة الإسلامية الأحمدية ويعني يقتل الاحمديه ويسجنون ظلما و... و... اخره لكن ماذا ماذا ما الجميع الاحمديين ينظرون الى الخليفه وينتظرون ماذا يقولون فماذا يقول نحن نصبر ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى ونحن لا نتصرف الا بالشكل القانوني لذلك انظر اهميه الراس نعم اهميه هذا ال ال الذي ال الذي يسير وعندما ننظر الى المشاكل عندما ننظر الى الازمات اذا خاصة للمسلم الحقيقي كما بدأنا حلقتنا, حلقتنا اليوم المسلم الحقيقي يجب عليه إذا كان هو باحث وعالم عليه أن يطلع على أساس المشكلة من أين بدأت هذه الأزمات فإن تكلمتم أيضا مع بعض الفرق المتعصبة وأردت أن أرى ما الذي يدخلهم في هذا التعصب لأن الناس كلهم في نهاية المطاف ويقول هذا حديث صحيح مسلم ويثبتونها الحقيقة علينا كما ذكرت مسبقا أن رسول أن حضرة عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يخالف القرآن عندما ينظرون إلى حديث هذه قاعدة أتمنى أنا أتمنى من كل قلبي لو أن المسلمين في هذا الزمان يضعونها نصب أعينهم كل الوقت عندما يقرؤون الأحاديث في هنالك قاعدة في الأحاديث تدعى في علم الحديث الإدراك الرواية والدراية الرواية والدراية الرواية هي الراوي من هو الراوي كيف وصلت الراوي في مختلف أنواع سلسلة هذه السلسلة, سلسلة حديث نعم. موضوع ضعيف صحيح قوي وكلها لا وهنالك هذه دراية يعني من أين السلسلة كما قلت سلسلة الرواة وهنالك دراية أيضا دراية أي هل أحوال الراوي أحوال الراوي والرواية نفسها هل هي منطقية تقع في العقل هل يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله تعالى يأمر بشيء كهذا فيجب على كلا القاعدتين يتطبقا على الحديث فيكون الحديث صحيحا هنالك الكثير من الرواة الأقوياء الذين رووا روايات عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولكنها بما أنها كانت خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حضرة عائشة رضي الله عنها ردتها يعني حضرة عمر رضي الله عنه نفس نفسه ردها فبالمختصر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يخالف القرآن والقرآن لا يأمر بقتل المرتد أو قتل أي إنسان بل القرآن يأمر بنشر الدين بالسلام والأمان بارك الله فيك حقيقة هذا موضوع هام جدا يعني آه كما قلنا آه ما يميز حقيقة الجماعة الإسلامية الأحمدية أنها فيها إمام واحد رأس واحد صبرت على الظلم آه لم يخرج منها هذه الأعمال التي نراها بل على العكس وضحت مفهوم الجهاد هي التي تطبق مفهوم الجهاد الحقيقي آه تدعو إلى الحب والوئام والتسامح ما بين فئات المجتمع فئات الدين الواحد وباقي باقي باقي الأديان فمن الضروري لكل الناس وهذه الدعوة لكل الناس أن ينظر ويبحث بالفعل من هي الجماعة التي تنشر السلام في العالم بكل محبة لقد تداركنا الوقت شكرا, شكراً كان موضوع جميل اليوم <laughs> نعم بارك الله فيك شكرا شكرا لحضورك معنا بارك الله فيك بارك الله فيكم هو المستمعون الكرام جميعا اخوتي واخواتي اشكركم على حسن استماعكم كان معكم معتز القزق من الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام أستودعكم وعلى أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخری زمانہ আসিয়াছে ভাই এই তো আখেরি জামানা آشی آچھے بھائی ای تو زمانہ آشی آچھے بھائی ماہر جانا چود شتابی ہو گیا پار تما کی طا جانا چود شدی گار تم چور گر دیکھنا پور گگنے دم کے تل جمی گن کاپیا بول پور گنے تلپ سے بھائی توانا ایفم بینڈے جیٹیوپیس اف اسلام ڈٹ سیے مسلم جامات اسلام گل دردمان آنرجاتے اسلام پنر جیب آندولن اٹھارہ سو اندھت ہوئے یہ جماعت دوش بسے چڑیے بسر سروت لکھ لکھ لوگ آمدیا ترا ইসলামের পুনরুজ্জীবনের এই মহতি আন্দোলনে যোগদান করছে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে বহু প্রতীক্ষিত ইমাম মাহাদি ও মসিহ মাহমুদ আলাইসাল্লাম আবির্ভূত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আঠারোশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের بوشت باعی انوجائردیشنا مطابق روپک بھا نجے کے پرشرت عیسا اور امام مہادی ہسپے دای کریں آگمن ہومد اور رکپات بند کر سمجھے نیتکتا نیوچار اور شانتی حضرت احمد علیہ میں اسلام پنرجاگ ایک ابرترود آندولن شروع ہو گوڑا اور برانتسلام چرچا اور بہا سموہر مول اتپاٹن کو ست اور اور شکا سموہ کے پنرائے پریتھویتے اتن دن کرنی پتہ سکل درم مت سموہ کے ستیکار اسلام چائے ایکت کریم آل اسلام ایسا علاسلام موسا کشن بدھا کنفسیاس گرونانک تعرید کرم جامات ایک مطلب نیت سن اسلامی سنگھن سا کارکلاپ کے پرتان کر آج تک شت بچر پوزرت احمد علیہ السلام اتن جور گوشنا کریں جو آکرمات کے رکپاتہ شانت پن بک کلم جمے اسلام کے سرکشت کرتے شکل بئی دس ہزار چیٹ لکھے شتاد بکتا پردان کربلک ڈیبیٹ کرسلام کٹور اور شکشالی جہ پرچلت اسلامی چنتابدے پچھتے بدھ کر ایکتلم جمات پرچر بردتار سمکین جمات پتک اور راشتار حضرت آمد علیہ السلام انوساری کے ایک جن پوتر چتا بیک سوناگر درم اور راشر پوترتا سنرکر پوتر کرنر بھول ویا اور اسلامک آئنی بھول پر سترکر سر سورکارے سروا سربرن آج آمدیا مسلم جامات آنرجاتی سرب سکل سنکھالگو جاتی گوشت اور درمی گوشت پکے کتا بولے نار شکا اور نارمت نے مسلم جماترا شکشت شانتی آئی مانکارشے سروائی اگرگامی پریتھبر سکل اسلامی سنگھنر مدد ایک متر آمدیا مسلم جماعتیں ایک جن کی آدھات نتا آزرت آمد علیہ السلام تر انسانی خلافت پردمے اسلام کے درم کے سورک گیا مسلم جمات بھی مانو جاتر ایکاتا اور اسلام ستر مولیہبھ ایکماتے انیس سو آٹھ سالے حضرت آمد علیہ السلام مرتر پر پنچم خلافت چل سکمیا مسلم جامات پنچم اور برتمان خلیفا حضرت مرزا مصرحمد عید اللہ تعالی بینا سہیل عزیز یونائیٹےڈ کینڈمے ابستان کر آمدیا مسلم جامات خلیف دینی پنر ہزار مسجد پچ سوٹر اسکول ترسٹرو بس ہسپتال تر جامات سترائے پبتر قورن شرفر انوباد کر مسلم television Ahmadiyya internet W W W آل اسلام dot org print media Islam international پبلکشانے بھى دیبارت اسلام شانتی پن اور سہنشل شکشا پرچار پرسار کر جاچا ہیومیٹی فارس سنگھنٹی ڈیزاسٹر ریلف فڈ بینک اور انانیہ سامکرمپی اگرکا پالن کر جاچے سروت ہمیں یہ مہرت اسٹوڈیو جامات بھی جرا بش جرا آمد اظہم مخپات سرب آمدی جامات پرچار پرسارے تراست آن ہمارے آن جناب نجامل ہق صاحب ڈاکٹر سمسود صاحب جناب راشد احمد صاحب آسلام علیکم و رحمۃ اللہ انوشان شروع ہمیں جناب شامسدین صاحب کے پوتر قرآن کے کچھ پاٹ کرار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الصالحات لا لا في في الأرض لکن فیل آر لاست آر دیکمستک لفل مبلیمک نلوم الائ مکین لہ ہوں دین ہوں جیت د لہم ولائی بدل ہوں میم بد الائو بد دلن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون এখানে আল্লাহ তালা সুরায় নূরের ফিফটি সিক্স আয়াতে বলতেছেন اللہ تعالا وادہ کریا بال کچھ کر ست کج کرولہ تعالہ تر بھی کلاواد کربین جمن تین پوری گنے نکٹ خلاپتیشا کرنی اسلام درمکے مانون کرنی پسند کریا آللہ عبادت کر ترا آللہ ساتھ کا شریک کرا نا فرمانی کر دنیہبدمسین صحیح سودی منڈل سمانت شروط بند آپ اف اسلام بنلا انچن ایف ایم ایکش پائنٹ سات بینڈے جی ٹی ایسبیاپیس اف اسلام ڈٹ سیے اک ہمیں جناب نجامل ہق صاحب کے অনুরোধ করব গতকাল আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর হরজত মির্জা মসরুর আহমদ ইউকেটে মসজিদ মসজিদ ফজল মসজিদ বাইতুল ফুতুতে যে খুদ্া প্রদান করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করার জন্য السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম حضرت خلیفاتل مسی آل خام آئے اللہیز پانچ مے دو ہزار سترہ لنڈن مسجد بائتل فتو پر جیوارتا برکال کے پرارتھ جیو پرادان یہ سیشو جمار کتبا پردان نصر العزیز خودبا شروع سے پبتر قورنہ سورا ہادی ایکش نمبر آیات لواد کریں جار بنگانواد ہل اور تمہارا جنے رکھو پرتھو جیون کوت چاکچ سوندر تمہیں پارسپرک آتسلاگا اور اسپر سات دن سمپ اور سنتان سنتر ہوتی مار دانت سے نئے جارا اتپاد ادب رازی اور سیکارکار آنند کر کے ہلو برن دیکھتے ہوتے دیکھ جا اوشی چوڑ بچورائے اور ایمن لوکر کٹن شاستی رہے ست کرمشیل پکا اور جیب سامکست قورن شہیفے آلہ تعالی سی برننا کرام آئے دن سمپ ایگل سبھی سامک یہ مولا کھ چاہا ہر جام مسی محدیہ کے مان کر دہلی ستار پرتھو آسا آ چاکچے لکھنا نکلی جاگتکتار پوجار تعلیہ ایک پرارتھ جیون کے سب کچھ من کر جیب ہل مت جیون تھی شاملہ تعالی سمپرک سپن اور تردشبل منے چلا آبش مانوش جہاں آللہ سنتشی لابیر چیٹا اور تر پردوشت پتہ چلے تک ترکالی کے بل شو ہے برن پرتھو جیون تعلق کخی دنیا نیا مت ارجن کرتے نشےد کرتے اتنا مگن ہوتی نشےد کریں جار فل مانس تر دمیہ دائتبل اور آللہ پرابی پردانے اداسین جائے حضرت مسیم بولیں جادار پک تک آسین جگت کے نجی پرم لک بانانا بھجت سرت نتکا کی بھاگے پڑے اور لوکسان ہے اردا یہ گلشیش ہوئے ہزر بولیں پرتھو نیا مت ارجن کچھ دشوت رکھتے ہودھار جن کن نہمپے ہوک گوشت سرکار ہوگر اپار کراستی تعداد دائید اللہ تعالی نسر الزیز ایک جن پرکت مسلمان سرودا دست رکھا جو آلر عبادتولی پالنے کھیت باہرکتار انوسر نو برن ایک بےدنا اور آنک پرچاردار کر لک توادت آدت نیا ارجن چاہتی کیباد جنٹا اور آنرکتار پورا دہلا دعا نیا سیشٹ جیبر ایک ہق آدا کر آشیہ ایک دیکھ کے آل نام اور اندیے سیبرتی دیا پردرشن خدائی ندیشرج شاستی کے آمن مسمد السلام پر ہزر بولیں جاگتکندامت ارجنٹ شرط ہلو تا جن ہالال باندار پرابے بھا نیت شروت بند آپ اف اسلام بنلا سنچین ایکش پائنٹ سات ایف ایم بینڈے جی ٹی ایم اف اسلام ڈٹ سیے شروت بند آمدیا مسلم جامات مسلم اسلام اور ماہدیہ اسلام آبربابت بوشی گھوم کے کنویں پرتان کرنا تب ایک سگلوکے آخرکار گرہن کر چرم سرلیکرن مطرب اجنتار ہی پریچا ہمسلمانا بس حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ السلام سوچ مہیمان مریادا پورے پوری اندھا کرتے نہ روپ ماراتے سباد ہمیں اکن ڈاکٹر شمسدین صاحب کے ختمان نبی گرمدی اور مولانا صاحب گنج حضرت محمد مستف صلی اللہ پہ آبی آسبین حضرت محمد مستل اللہ تعالی بول نبی آسبین شرعت داری نبی آسبین کی کنٹ شرد بھیہ ساکر نبی آسبین مرزا گولامحمد علیہ السلام انست محمد مسل صلی اللہ بھیلین گے انہیں ساکھر نبی چلین اللہ تعالی بول کون مسجد نبی آسبین کن مولانا صاحبگن سے مل نبی آسبین ایم کار کتا بھی کرو اللہ کتنا حضرت محمد مسلسل اللہ کتا نہ مولوی صاحب مولانا صحمد کتا اللہ تعالی قرآن مسجد سورہ آرف عربے چترس نمبر آتے بولتے اللہ تعالی بولتے ہی آدم سنتانگن ہمیں جن نبی پٹائی تمہارے مدد سے ہمارے جدی دیکھائے تھی تمہارا جدید تک مانو ہما کے ڈراؤ تھی تمہارے کو ڈرو بھائی اکڑ آپ بولن آللہ بولتے سے نبی آسبین اور مولانا صاحب گن ملو سین بولتے سے نبی آسبینا یہ ہمیں کار کتنا شنب ادیے اللہ تعالی اور حضرت محمد مصفلام بولتے ہیں جو کن تم خائرہ اماتین اخرے جاتل ناز کنتھ مولانا صاحب نانا مدی مولانا صاحب گنزایل نبی اصلاح السلام کرتے ہیں اتس اللہ تعالی بولتے ہیں تمہرا سروشر امت تمہارا بال لوک دکے آدیش دسد کچے نشید کرو حضرت محمد مصطفی کام بنی اسیل حضرت محسوس ہمارمتے الاما گن بنی اسیل امت نبر تک شرش اک آپ اللہ کتا بھی کرو نہ محمد مسلسل کتا بھی کرب نہ مالاناد کتا بس آللہ تعالی بولتے ہیں سورائ آل عمران بیراشی نمبر آیا آکا سال میسا کان نابیان کے تکما تین سما جا کم راسل مساد کالا محکوم لاتم مین تن سرنا اللہ تعالی بولتے ہیں سورا آل امران بیراشی نمبر آیا بولتے ہیں ہمیں جہاں نبی پٹائی اور جدید ہمار سائن تم دیکھائے تھی تمہارا تاکہ مانبا اور تک سہای کرو ہمیں آپ آرز کرتے آپ اللہ تعالی کتا سنیں حضرت محمد مسا صلی الا شاؤ کا جا لگا کو مولوی کا جا لگا آپ اللہ تعالی کا دعا کر جی اللہ تعالیٰ تمہیں جو مرزا مرزا گولام محمد آلیہسلام کے پاس ان کی ستی ہما ان شاء اللہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اپنے کجرا دیکھائی دھنیہ واد ڈر سامسدین صاحب اک ہمیں ساتھ آنا راشید احمد صاحب تاکہ اندھ کرو اسلامیہ جہاد پر درشن ویا کر اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے جیہاد درشن برتمان ایک شرنر لوک تارا اسلام مولک بھی جیہاد کے لیے بس چرچا کرچے اسلام کے ایکٹی اسلام سوندر شکشا تھینک بکرے اپم جن ساسے یہ جسلام بردے اپم جن سادار جان تنڈن کرالا قرآن کریمے جو جی ہاد پرچا کر کٹور ساجنا کران سوندر گنبل ساتھ پریچت ہوا اور جاستو آنرک اور نل پرچیشا آجیبن اب رکھا یہاں کے بکتی گت پر سامک جاتی آنرجات پرائشانکے روپن اور یہ اتربک درم جار یہ ہل ارتھ ہل منٹ دار کرومن کر آشر کر تکا دمر پتے درم کرتک اندرکار کارکرم جی اتب جیہ ارت ہوا دمشا بنگام کے بول درم جانے ایک شرلمان نام بک اسلام سب ماہپ جی جی ہر شکشا تھی ہائیجیک کردھارن جا نرہ لوک کے ہتھا کرجی کرتے یہ کارن اسلام درم اولمیرا ایک بروپ دار کرتے ایک سب کے سندے چوک دیکھتے اتحا جی ہر ارتھ ہوا چمپ پرچا بنگام كے بول دم جائے جی بکار جگہ مسلمان فرض كا ہو ستار شرور دن كے پالنكر آس كی سورافر كان آیا نمبر باون جا مکائے نازل ہو چل تھی دارنا یہ دارنار بھانتی پرمات ہو جیہاد مدینار ہجرت شروع ہو چل حضرت محمد مستفا صلی اللہ علیہ السلام پیتھوتیں جدروہ کرتے آسین در بچر جی ہاد کر گے مکائے اکاچار سہی کرانے کے دارنتے مانا کر دھنیہ جناب راشد آمد سمانت شروط بند اسلام بشر مدد ایک ہی ہوسلام آلہ جگت سا اتن شانت اور سرل بھاشائے بیک کرک جا گرام اور بدھجیوی ابھی شر مانشر کا سہجی بدھگم اسلام ایک پوڑھ ستا جن سکل گودابل اچھ سکل دشتی سمپنمکت ایک جیونت خدا جن سروتر نجے کے پراشت کریں سرشی کے بال بسین پرارتنا شنین تر گنرہ مولت بھی ہو جائے سوتر پوبیر مت ہی مانو جاتر سنگے جگس رکا کر ساندھے پوچھ بار پدسموکے بند کریں پت ہی ہومدیا مسلم جامات سوتا بند آپ سب کے دھنیہ جانے آگامی شنی ٹھیک ایک ہیم دسٹا ترس منیٹے ہمارن آجکر مت ہمانش کر لیکم رحمۃ اللہ وبرکات مان سچار دینسلام بہاتر باغ کرل پیر ملانا تو ما راجا ہل پرجا جا ہل راجا بیکارا بنا بٹے پاس سکول جان نی تما اللہ منون پمام دیکھنا اللہ منون پاس مہدی دیکھو نا